حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا فزارہ کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میری عورت نے ساملہ لڑکا جنا ہے اور میں تو گورا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا جی ہاں فرمایا وہ کس رنگ کے ہیں اس نے کہا سرخ ہیں فرمایا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے اس نے کہا جی ہاں میں خاکی رنگ کے بھی ہیں فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آ گیا کسی رگ نے زور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس لڑکے میں بھی کسی رگ نے زور کیا ہو یہ الفاظ راب حدیث ابن سباح کے ہیں سننے ابن ماجا حدیث نمبر دو ہزار دو